يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز لوگو ایک مثال بيان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن تو لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اللہ کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہی زور و قوت والے اور غالب و زبردست ہیں سامعین ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے معبودان باطلہ کی بے بسی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگوں یہ جاہل جن کی عبادت اللہ کے سوا کرتے ہیں رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل مطابق واقعہ بیان ہو رہی ہے ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بت ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو سارے عاجز آ جائیں گے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے مستد احمد میں حدیث قدسی میں فرمان باری تعالی ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح کسی کو بنانا چاہتا ہے اگر واقع میں کسی کو ایک قدرت حاصل ہے تو ایک ذرہ یا ایک مکھی یا ایک دانہ اناج کا ہی خود بنا دیں بخاری اور مسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دیں اچھا اور بھی ان معبودان باطل کی کمزوری و ناتوانی سنو کہ یہ ایک مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے وہ ان کا حق ان کی چیز ان سے چھینے چلی جا رہی ہے یہ بے بس ہیں یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز ہی واپس لے لیں بھلا مکھی جیسی حقیر اور کمزور مخلوق سے بھی جو اپنا حق نہ لے سکے اس سے بھی زیادہ کمزور اور بودا ضعیف ناتواں بے بس اور گرا پڑا کوئی اور ہو سکتا ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ طالب سے مراد عابد اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود اللہ کی قدر و عظمت ہی ان کے دلوں میں نہیں رچی اگر ایسا ہوتا تو اتنے بڑے طاقتور مضبوط اور توانا اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے ایسی ذلیل مخلوق کو کیوں شریک کر لیتے جسے مکھی اڑانے کی بھی قدرت نہ ہو جیسے مشرقین قریش کے بت تھے اللہ اپنی قدرت و قوت میں اکتا ہیں تمام چیزیں بے نمونہ سب سے پہلی پیدائش میں اللہ ہی نے پیدا کر دی ہیں بلا اس کے کہ کسی ایک سے بھی مدد لے مشورہ لے شریک کرے پھر سب کو ہلا کر کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہیں وہ اللہ تو بڑی مضبوط پکڑ والے ابتدا اور اعادہ کرنے والے رزق دینے والے اور بے انداز قوت رکھنے والے ہیں سب کچھ اللہ کے سامنے پست ہے کوئی اللہ کے ارادے کو بدلنے والا اللہ کے فرمان کو ٹالنے والا اللہ کی عظمت اور سلطنت کا مقابلہ کرنے والا نہیں وہ اللہ اکیلے ہیں سب پر غالب ہیں